حضرت عائشہ رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ بے شک کے رسول صلی علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے اور میں آپ کے سامنے اس طرح لیٹی ہوتی جیسے جنازہ ہوتا ہے حتیٰ کہ جب آپ وطر پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو مجھے پاؤں لگا کر جگا دیتے سنن نسائی حدیث نمبر ایک سو چھیاسٹھ